وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء فصبر فكان خير الله رواه الإمام مسلم في سعيه معزز حاضر جمعہ دینی ملی بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں شکر ایک عظیم حسلت ہے بڑی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفت اور یہ خوبی پائی جاتی ہے یہ انبیاء کرام کی صفت ہے اللہ رب العالمین نے حسین السلام کے بارے میں فرمایا انکا نا شکورا وہ شکر گزار بنتے تھے اللہ رب العالمین کے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا شاہ کر اللہ ہی کہ جو نعمتیں اللہ ان کو دے رکھی تھیں ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے اور ہمارے نبی سے جب سوال کیا گیا جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے اور آپ کے قدم مبارک کے اندر ورم آ جاتا تھا تو جب لوگ آپ سے سوال کرتے تو آپ کیا فرماتے تھے افلا شکورا کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ انبیاء کی صفت ہے اہل ایمان کی صفت ہے ایک نیک لوگوں کی خصلت ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اس عظیم نعمت سے نماز دیتا ہے آج کے اس خطب جمعہ میں اسی موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر طور پر گفتگو ہوگی شکر کیا ہے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ نعمت آپ کو دے رکھی ہے اس کا دل سے اعتراف کریں زبان سے اور عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے بہت بڑے امام اور علامہ گزرے ہیں انہوں نے بڑی جامع اور بہترین تعریف کی ہے شکر کی وہ کہتے ہیں شکر کے تعلق سے اعتراف القلب بمنت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے احسان کا دل سے اعتراف کرنا آپ کے دل میں ایمان و یقین ہو کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے کوئی بھی نعمت ہو وہ نعمت کا دینے والا اللہ رب العالمین رب نے دیا ہے آپ کو اللہ کی ذات نے آپ کو دیا ہے یہ دل سے انسان کے اعتراف ہونا چاہیے لہذا شکر کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے انسان کے ایمان سے ہے شکر کا تعلق وہی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا جو مومن ہوگا جس کے دل میں اللہ پر ایمان اور یقین اور عقیدہ ہوگا وہی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا وہ تلقیہ افتخار اللہ اور اس نعمت کا قبول کر لینا اپنے آپ کو اس کی طرف محتاج کرتے ہوئے کیا محتاج ہے اس نعمت کے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بندہ ہر ہر لمحے ایک ایک سانس اللہ ہر بامن کی قدرت اس کی مشیت کا محتاج ہے لہذا انسان اپنی ضرورت کا فقر و فاقہ کا ضرورت مندی کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اس نعمت کا محتاج ہوں تو ہی دینے والا ہے وہ صرف طاعت اللہ اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا اللہ نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا وہ سو نا انصرفا اور ان نعمتوں کی حفاظت کرنا کہ آپ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معاشیت میں صرف کریں اللہ تعالیٰ کی معاشیت میں استعمال کریں یہ اس سے بھی اپنی اپنے آپ کو بچانا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر آپ اس نعمت کو استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نا ہے یہ یہ شکر نہیں ہے یہ آپ ہم اپنے اعمال پر نظر ڈال کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں کیا ہم ان تمام نعمتوں کا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں یا کسی اور جگہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بار لمحے فکریہ ہے یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کتنی ساری نعمتیں ہیں ہمارے پاس کیا ان نعمتوں کا ہم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کیا ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں جب ہمارا ایمان ہے کہ دی ہوئی نعمت اللہ کی ہے تو اس نعمت کو اسی جگہ پر صرف کرنا ہے جہاں اللہ ہر العالمین اس کے نبی نے ہمیں اجازت دی ہے اگر کسی اور جگہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے اللہ کی ناشکری کرنے سے عذاب آتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں میں نے جو آتے کریمہ آپ کے سامنے پڑھی وہ کم یہ تمہارا رب کا اعلان ہے یہ لائن شکر تم نکم اگر تم شکر ادا کرو گے تم تمہیں اور دیں گے اور زیادہ دیں گے نعمتیں وہ لائن کفر تم ان اندابی شدید اگر تم انکار کرو گے ناشکری کرو گے نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے اللہ فرماتا ہے آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اگر صحیح معاملوں میں حق ادا کرتے ہیں نوکری کا تو آپ کے مقام کو بڑھا دیا جاتا ہے آپ کا پوسٹ بڑھتا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ آپ نے کما حق اس اسے ملازمت کا اس نوکری کا حق ادا آپ نے کیا اس لیے آپ کا مرتبہ بڑھتا رہتا ہے آپ اونچے مقام پر جاتے رہتے ہیں نعمتیں آپ کے ساتھ اور زیادہ ملتی رہتی ہیں لیکن جب انسان اس کا حق تلفی کرتا ہے اور اس نعمت کا اور اس منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو منصب بھی چلا جاتا ہے اور اس کو اپنے منصب سے گرا بھی دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے سے نعمتوں پر اللہ تعالی کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں شکر میں تین چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک اس بات کا اعتراف کرنا کہ نعمت اللہ العالمین کی طرف سے دنیا میں جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے ان تمام نعمتوں کو دینے والا اللہ رب العالمین اما من نعمت فمن اللہ جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کوئی بھی نعمت ہو ان نعمتوں کے حاصل کرنے کا اللہ نے ذریعہ ضرور بنایا ہے لیکن نعمتوں کو دینے والا اللہ رب العالمین ہے بندے ذریعہ اور سبب ہیں لیکن اصل اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والے آپ کسی نوکری کرتے ہیں کسی کمپنی میں وہ آپ کے لیے رزق کا ذریعہ اور سبب ہیں اصل رزاق اللہ تعالیٰ دینے والا کتنے لوگ کمپنیوں میں کام کرتے تنخواہ نہیں ملتی کیوں کمپنی بند ہو گئی دیوالیہ ہو گیا بھاگ گیا وہ آدمی یا مین پاور والے سے بہت سارے ہوتے ہیں سال سال کام کرتے ہیں ان کو ان کا حق نہیں ملتا محنت کیا انہوں نے لیکن وہ صرف ذریعہ تھے سبب تھے اصل دینے والا اللہ العالمین کے ساتھ اس نے ان کو سبب بنایا تھا یہ دوائیں سبب ہیں ذریعہ ہیں دوائیں اصل نہیں ہیں اگر کوئی دواؤں کو اصل سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کرتا ہی ہے اور اسے چھوٹا شرک کہا جاتا ہے اس طریقے سے نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا بندوں کی طرف نہیں کرنا کہ بندے نے مجھے چیز دی نہیں بندے ذریعہ اور سبب ہیں اللہ ہی نے اس بندے کو آپ کے لیے ذریعہ اور سبب بنایا صحیح بخاری صحیح مسلم ہے زید بن خاطر جوہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ میں ہم نے اللہ کے سر کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے درس دیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ فرماتی حدیث قدسی ہے یہ حدیث قدسی جس میں ہمارے نبی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کیا ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عبادی مومن بھی وہ کافر میرے بندوں میں سے کچھ لوگ میرے اوپر ایمان لانے والے ہو گئے کچھ لوگ انکار کرنے والے ہو گے صحابہ کرام نے پوچھا کیسے تمہارے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے یہ کہا مترنا بے فض اللہ و رحمت ہی فہو مومن جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے ہم کو بارش دی گئی اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی وہ ہمارے اوپر ایمان لانے والا ہو گیا اور وہ تاروں کا انکار کرنے والا ہو گیا اور جس نے یہ کہا مترنا بے نو کدا و کدا فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ تاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا اور میرا انکار کرنے والا ہو گیا تاروں کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا ہے تارے ستارے کا نکلنا ڈوبنا یہ بارش کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ جب فلاں ستارہ نکلتا ہے فلاں ستارہ ڈوبتا ہے تو بارش ہوتی ہے تو اگر کوئی آدمی ستارے ہی کو سمجھتا ہے تو ہی بارش برسانے والے ہیں جیسے ایک فرقہ اس کو سابیہ کہا جاتا ہے سابیہ کون سا فرقہ ہے یہ ستاروں کی بات کرنے والا یہ سورج کو پوجا کرنے والا آگ کی پوجا کرنے والا کرنے والے موجود دنیا کے اندر ایسے ستاروں کی پوجا کرنے والا بھی ایک فرقہ موجود ہے اگر کوئی ستاروں ہی کو سمجھتا ہے کوئی بارش برسانے والے ہیں یا ان کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا کفر کرتا ہے اللہ پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ تو ملت اسلام سے خارج ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے وہ لیکن اگر ان کو یہ سمجھتا ہے کہ ستارے ذریعہ ہیں بارش کا ستارے بارش کا ذریعہ ہیں وہ غلط کہتا ہے کیونکہ ستاروں کو اللہ نے بارش کا ذریعہ نہیں بنایا بدلیاں بارش کا ذریعہ ہیں آسمان پر بدلیاں ہوں تو انسان سمجھتا ہے کہ اللہ بارش ہوگی لیکن ستاروں کو نکلنے اور ڈوبنا یہ بارش کے سبب نہیں ہوتے تو جس نے یہ کہا کہ بارش کی ہوئی ستاروں کی وجہ سے وہ اب ستاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا میرا انکار کرنے والا ہوگا اس لیے کبھی بھی نعمتوں کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں کرنی چاہیے آپ کو صحت ملے آپ کو مال ملے دولت ملے اولاد ملے اس کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ نعمت کی ناشکری ہے آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کس قدر بدعقیدہ قسم کے لوگ ہیں کوئی مزار پہ جاتا ہے کسی پیر فقیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں سے ہم کو اولاد ملی رہا عزم اللہ نقصانے یہ عقیدہ تو مکہ کی مشرقی کبھی نہیں تھا وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ یہ ہمارا خالق ہے رازق ہے اور اولاد دینے والا ہے وہی نظام چلانے والا ہواؤں کو چلانے والا مکہ کے مشرقین کا بھی عقیدہ نہیں تھا جو آج کتنے نام نہاد مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے کلمہ کون ہیں وہ کلمے کا حق ادا نہیں کرتے یہ کسی بھی مشرق کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی اولاد دیتا یا مزاروں پر جانے سے یا درگاہوں پر جانے سے اولاد ملتی ہے مزار آج کی نئی چیزیں نہیں ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں مشرقینوں نے مزار بنا رکھے تھے یہ نہ سمجھنا کہ مزار کے تعلق مسلمانوں سے نہیں کافروں سے اس کا تعلق ہے سن لیجیے کان کھول کر کے اس بات کو مزاروں کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے سر کے زمانے میں و مشکین بھی مزار بناتے تھے ہمارے نبی نے باقاعدہ جھنڈا دے کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ کو خالد بن ولید کو بڑے بڑے صحابہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جو اونچی قبریں نظر آئیں مزار مزار کو زمین بوس کر دینا ان کو مٹا دینا یہ ہمارے نبی نے باقاعدہ جھنڈا دے کر کے بھیجا تھا یہ زمان جاہلیت سے چیز چلی آ رہی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ یہ کفار و مشرقین کی چیز تھی جو افسوس کی بات ہے المیا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر چیز آ گئی ہے اور وہی اسلام کا معیار سمجھ لیا گیا ہے اگر کوئی اس کے خلاف کہے اس کو مسلمان ہی لوگ نہیں سمجھتے کہتے کہتے تو نئی بات لے کر کے آتا ہے نہ عزب اللہ مل تو یہ نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ غنی ہے اللہ کے ہاتھ میں پورا خزانہ ہے پوری دنیا والے اکٹھا ہو جائے اللہ سے مانگ لے اللہ تعالیٰ سب کو دے دے اس کی ہر مطلوبہ چیز کو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈالنے سے کمی آتی ہے سب کچھ اللہ العالمین کے ہاتھ میں ہے ساری دنیا کی بادشاہ اللہ العالمین کے ہاتھ اللہ ساتھ سب کچھ دینے والا لہذا نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرو یہ رک رہے شکر کا اور دوسری بات یہ ہے کہ نعمت اور جو اللہ نے دی ہے اس کا اظہار کرنا اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا نعمت کا اظہار کرنا اما بر احمد ربی کا فعادث اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے لوگوں کے سامنے اللہ نے آپ کو نعمت دی اس کا اظہار کیجیے شکر ادا کیجیے اللہ رب العالمین کا اللہ کی تعریف کیجیے ہمیشہ مت روتے رہیے لوگوں کے سامنے کتنے مالدار لوگ ہیں آپ ان کے پاس جائیے خیر کے کام کے لیے اپنے آپ کو سب سے بڑا مسکین اور فقیر ظاہر کر دیں گے مال کی کمی نہیں ہے ان کے پاس بہت مال ہے لیکن کیا کریں گے فخر و فاتح آپ کے سامنے بیان کر دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے یہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا تو چاہتا بندے سے کہ اللہ بندہ اس نعمت کا اظہار بھی کرے اپنے اوپر بھی اظہار کرے اور اس طریقے سے لوگوں کے لیے بھی اظہار کرے اللہ کی راہ میں دے اسے خرچ کرے کتنے مالدار لوگ ہیں ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے لیکن آپ ان کے بچوں کو ان کی اولاد کو دیکھیں بیویوں کو دیکھیں گے پھٹی پرانی زندگی گزارتے ہیں لوگ یہ نہیں ہے یہ یہ نہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نہ خود اپنے اوپر خرچ کرتے نہ بال بچوں کے اوپر خرچ کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہا کہ ایک صاحب ہیں مجھے میرا خرچ نہیں دیتے کہا ان کو بتایا دے ان کے جیب سے نکال لیا کرو تو اللہ نے حق دیا نبی نے حق دیا یہ کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے اور اس کو نہیں دیتا ہے بیوی بی کو حق دیا گیا ہے کہ مرد کو بتائے بغیر اس کے جیب سے اپنا خرچ لے لے آج ہمارے معاشرے میں اس کے لوگوں کی کمی نہیں ہے اور اس کے اپوزٹ بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں افراد اور تفریح کے اندر امت کھو گئی ہے کہیں پر جو ہے فراوانی فضول خرچی اصراف اور کہیں پر اس طریقے سے مال کو روک کر کے رکھنا اور نہ خرچ کرنا اپنی ذات پر نہ بیویوں پر نہ بچوں پر یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر دریا کے دو پارٹ ہیں جو کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے اس لیے انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے اعتدال کے ساتھ انسان کو کام لینا چاہیے اللہ نے اظہار کیجیے اپنے اوپر بھی بال بچوں کے اوپر بھی وہ اما نعمت مما بے احمد رب بھی اپنے رب کی نعمت کے اظہار کیجیے ہمارے کے پاس ایک ساتھ تشریف لائے بڑے پھڑے پرانے کپڑے کے اندر تھے اور سابق رام نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ماندار آدمی ہے یہ ان کے پاس سارے اونٹ ہیں بکریاں ہیں اور ان کے پاس نوکر چاکر ہیں بہت کچھ لوگ ہیں تمہارے بھی ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اظہار بھی تمہارے اوپر دیکھنا چاہتا کچھ نعمت کا آپ اظہار کرو بتاؤ کہ اللہ رب العبین نے آپ کو چیز دی ہے اپنے آپ کو فقیر ظاہر نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو اس نعمت کا اظہار کرنے والا بنو تو یہ بھی دوسری چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کرے اللہ رب العالمین کی تعریف کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس نعمت کا اظہار بھی کرے تیسری چیز تو میرے بھائی جو سب سے عظیم ہے اور جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے یہ کہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے اندر صرف کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر میرے بھائی صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے اللہ العالمین کا شکر عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے اصل یہ چیز ہے کہ انسان عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اسے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ملو آل داود شکرا اے آل اللہ تعالیٰ کا شکر عمل کر کے دکھاؤ عمل کے ذریعے سے شکر کر کے دکھاؤ صرف زبان سے سرحمد اللہ یہ بھی ضروری ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن اتنا کہہ دینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے اللہ نے آپ کو جو نعمت دی اس نعمت کو اپنے اعضا اور جوارے کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں استعمال کیجیے یہ اصل شکر ہوتا ہے کہ انسان عمل کے ذریعے سے ظاہر کرے اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت ہم کو جو دی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے کیا دین اسلام کی نعمت صرف اللہ کا شکر ادا کرنے سے کہ میں مسلمان ہوں کافی ہو جائے گا یہ عمل کر کے دکھانا پڑے گا آپ کو دکھانا پڑے گا عمل کر کے جس نے جس نعمت کو اللہ نے دیا اور اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت ہے اللہ نے فرما علیہ دین اکمت آتمن تو علیہ نعمت نعمت کے اتمام سے کیا مراد ہے نعمت کی سے مراد دین اسلام ہے یہاں پر دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا کہ اللہ ابراہین کی سب سے عظیم نعمت اس امت مسلمہ کو اللہ نے فرمائی یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت تو اس کا سلم اظہار یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ہم ہم مسلمان الحمد لیکن عمل ہمارے پاس نہ ہو یہ نہیں ہے میرے بھائی عمل کر کے دکھانا ہے آپ کو عمل کیا ہے توحید پر قائم رہیے نبی کی سنت پر قائم رہیے شرک سے بچیے غیر اللہ کی عبادت سے بچیے بداد اور خرافات سے بچیے اور اس کا اظہار کیجیے اس کے لوگوں کو بلائیے کیونکہ سب سے عظیم نعمت ہے یہ شکر ادا کیجیے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اور آپ زیادہ علم رکھنے والے زیادہ سوجھ بوجھ والے زیادہ سوچ اور فکا فکر والے لیکن آپ دیکھیں گے قبروں پر جا کر کے وہ اپنی پیشانیوں کو جھکاتے یا ایسے ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے عمل کے ذریعے سے ہم سے بڑے بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ان کے سامنے بات کریں گے ایک سیکنڈ ایک منٹ آپ ان کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے لیکن جا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے میرے بھائی عظیم نعمت دین اسلام کی توحید ہے یہ پہچان ہے ہماری یہ ساس ہے یہ بنیاد ہے کبھی توحید کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا توحید کے تعلق سے نہیں ہو سکتا کبھی بھی یہ پہچان احساس ہے ہمارے نبی کی حدیث ہے تمام نبیوں کا دین ایک رہا کیا دین تھا ان کا شریعتیں ان کی مختلف تھیں شریعتیں ان کی الگ الگ تھیں نماز کا طریقہ الگ تھا روزے کا رکھنے کا طریقہ الگ تھا وضو کا طریقہ الگ تھا تمام چیزیں الگ الگ ہوا کرتی تھی لیکن دین سب کا ایک تھا دین توحید معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر اصل توحید ہے لہٰذا جس آدمی کے پاس توحید نہیں ہوگی وہ دیندار نہیں ہو سکتا ہے ناممکن ہے کوئی آدمی بظاہر کتنا ہی نماز پڑھنے والا خیرات کرنے والا جو کچھ بھی نظر آئے اللہ کے میدان میں نبی کے ترازو میں وہ دیندار نہیں ہو سکتا جس آدمی کے پاس توحید خالص نہ ہو یہ بنیاد ہے تقوا کی یہ بنیاد ہے دینداری کی یہ بنیاد ہے ایمان کی اس کے بغیر کوئی متقی پرہزگار ہو ہی نہیں سکتا توحید کے بغیر اللہ کی خالص بات کے بغیر اپنے آپ کو شرک سے بچائے بغیر کوئی آدمی کہے کہ میں متقی دیندار نہیں ہو سکتا ناممکن ہے یہ کیونکہ دین کی بنیاد ہی توحید ہے جب بنیاد اور اصل اس کے پاس نہیں ہے تو کیسے متقی اور دیندار ہو سکتا ہے پڑھیے قرآن کی آیتوں کو نبی کی حدیثوں کو یہ اصل اور بنیاد ہے میرے بھائی الدین اسلام کی توحید اس لیے یہ سب سے عظیم نعمت اللہ کی خوش نصیب ہے وہ بندے جو شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھتے اپنی اولاد کو اپنے آپ کو اپنے امال کو شرک سے بچا کر کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچا کون ہے ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء پانچ رسولوں میں سے ایک رسول حضرت ابراہیم علیہ سات السلام جنہیں اللہ رب حنیفیت دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہم کون ہوتے ہیں کس کے مولیا ہیں صبح شام ایمان ہم بیچ دیتے چند کے بعد ایمان بیچ دینے والے کیا ان کی خیریت کیا کیا ان ان ان کی کا حشر ہو سکتا ہے ایمان کے پہاڑ قدوہ ایمان اسوا نمونہ آئیڈیل حسب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بچانا یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اس کی حفاظت کیجیے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے اپنے اہل ویال کو بال بچوں کو شرک سے بچا کر کے رکھیے شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے نہیں جائے گا جنت میں کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتا اس لیے میرے بھائی اس کی اہمیت کو سمجھیے اللہ کی دین کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت توحید کی نعمت ہے یہ سنت کی نعمت ہے رجب کا مہینہ چل رہا ہے کتنے لوگ بدعت منانے والے ملیں گے آپ کو ہر مہینے بھی دتیں منائی جاتی ہیں ہر مہینے بھی دتیں ہوتی ہیں ستائیس کو کیا کریں گے اسرائی جشن منائیں گے رجب کے روڈے رجب کے روزے رکھتے ہیں لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں غلط ہیں یہ دین کے اندر بدعت ہیں سنت ایک عظیم نعمت ہے آپ اس کی قدر کیجیے اس نعمت پر عمل کیجیے اور جو لوگ بدعت و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں اللہ آپ کو توفیق دے علم دے آپ ان کو اس کی طرف بلائیے بھی بتائیے ان کو ساری چیزیں شریعت کے اندر تو یہ سب سے اہم چیز ہے اللہ نے آپ کو جو دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کیجیے عمل کے ذریعے پہچان تو توحید ہے اس کی حفاظت کیجیے نمازوں کی پابندی کیجیے روزہ رکھیے زکات دیجیے مال اللہ تعالیٰ دے حج کیجیے اور جو دیگر نیک امال ہیں ان تمام چیزوں کو کیجیے تب جا کر کے اس نعمت کا شکر ادا ہوگا صرف زبان سے نام لکھ لینے سے مسلمان نام ہے عبداللہ عبدالرحمان محمد احمد نام ہے یہ شکر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا جب تک کہ آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے اسلام نظریات کا نام نہیں ہے اسلام تھیوری کا نام نہیں ہے اسلام افکار کا نام نہیں ہے اسلام ایک عمل ہے ایک دین ہے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے آپ کو یہ تھیوری نہیں سائنس کی جو پڑھائی جاتی ہے یہ ایک عمل ہے یہ تیئیس سالہ دور میں نے اس پر عمل کر کے دکھایا صاحب کرام نے اس کے اوپر عمل کیا یہ فضا میں اور ہوا میں چلنے والا نظام نہیں ہے یہ ہمارا جسم پر نافذ ہونے والا نظام ہے یہ اس لیے عمل کے ذریعے ظاہر کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں عمل کے ذریعے سے صرف زبانی دعویٰ کے ذریعے سے نہیں زبانی دعویٰ سے دعویٰ کرنے والے تو لوگ ہزاروں موجود ہیں کروڑوں موجود ہیں وہ اعتبار نہیں ہوتا اصل اعتبار انسان کے عمل کا ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو شکر ہے اللہ رب العامن کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر مکمل طور پر یا سلم کا ایمان اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ صرف زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے شکر نہیں ہے یہ کہ ہم کہیں مسلمان الحمد مسلمان ملک میں پیدا ہوئے باپ مسلمان باپ بھائی مسلمان سب مسلمان نہیں اللہ تعالیٰ کے سب نہیں چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے عمل اللہ کے سلوک حدیث جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے عمل کیا ہے آپ کے پاس صرف زبان پر عمل کرتے صرف زبانی دعویٰ نہیں یہ یہ اگر یہی کافی ہوتا تو مکہ کے مشرقین بھی زبان سے پڑھ لیتے مکہ مدینہ کے منافقین بھی پڑھتے تھے کلیم اللہ محمد رسول اللہ نمازیں بھی پڑھتے تھے وہ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے حج بھی کرتے تھے جہاد بھی کرتے تھے مانوی کے ساتھ منافقین مانوی کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے عمل کے ذریعے سے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خالص ایک سوئی کے ساتھ بات کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تو میرے بھائیوں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ عمل کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے کیا مطلب مال کا گن گن کر کے رکھے اسے خرچ کیجیے اپنے اوپر اعلی اولاد پر دوستوں پر رشتے داروں پر بھائی پر ماں باپ پر بھائیوں پر خرچ کیجیے غریبوں کی مدد کیجیے یہ اصل ہے مال کا شکر ادا کرنا یہ نہیں کہ مال کما کر کے گن گن کر کے فیکٹریاں بنائیے کمپنیاں بنائیے بنائیے آپ لیکن مال میں جو حق ہے وہ بھی حق ادا کیجیے زکات دیجیے رشتہ داروں کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے بیوی کا بچوں کا حق ہے وہ بھی دیجیے تب جا کر کے مال کا شکر ادا ہوگا اللہ نے آنکھ دی ہے اللہ نے ہاتھ دیے پاؤں زبان دیے ہیں کس لیے دیے ہیں آنکھ اس لیے دیے کہ ہم گناہ کا کام کریں نہیں اللہ نے آنکھ دیے کہ اللہ تعالیٰ کی کو استعمال کیجیے کام دیے ہیں اس کی اطاعت میں استعمال کرنے کے لیے دیا اللہ رب العالمین نے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہیں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت کی سوال کرے گا میرے بھائی کتنی نعمتیں ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہیں انسان کے پاس تھوڑی سی مصیبت آ جاتی انسان بے سبرا ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے لاچار مجبور اور شکوا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے میں ساری مصیبت ہمارے ساتھ ساری پریشانی ہمارے ساتھ ساری پریشانیاں تکلیفیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے ایک بندہ ایک عالم کے پاس گیا اور اپنے فخر و فاقہ کا اظہار کیا عالم دین نے کہا تمہارے پاس دو کہیں کہ دس ہزار میں یا دس ہزار درہم میں یہ پسند کرو گے کہ تمہارے پاس دس ہزار درہم ہو دو آنکھیں تمہارے پاس نہ ہو کہا کہ نہیں کہا کہ اللہ ابراہم نے تمہارے پاس زبان دی بولنے کی کیا پسند کرو گے دس ہزار درہم تم کو دے دیا جائے اور بولنے کی نعمت تم سے چھین لی جائے کہا کہ نہیں نہیں پسند کریں گے کہا اللہ ابراہم نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں کیا چاہتے ہو تمہارے پاس دس ہزار درہم ہو لولا لنگڑا ہو تم کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیں گے اللہ نے عقل دیا ہے مجرور پاگل نہیں بنایا اللہ نے تمہیں کیا تم پسند کرو گے دس ہزار دن ہم کہ اپنی عقل دے دو کسی کو کہا کہ نہیں کہا میں آپ کی بات سمجھ گیا اس کے بعد زندگی بھر اس نے کبھی اللہ العالمین کی ناشکری نہیں کی سوچئے ذرا ایک انڈا انسان ایک انڈا انسان ہاتھ کا لولا پاؤں کا لنگڑا کسی بہت مالدار آدمی نے اسے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا کہا کیا بات ہے تم اندھے بھی ہو لولے لنگڑے بھی ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے زبان دی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں میں عقل دیا اچھی اور بری کی تمیز کرتا ہوں میں اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چھین تو میں پھر کیا کرتا میں کیا کر سکتا تھا میں تو میرے اصل شکر شکر یہ ہے ہے کا دو درجہ ہوتا ایک تو نعمتوں پر تین چیزیں آپ صبر مصیبتوں پر صبر کرنا اس سے بہتر ہے اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شکر دوسری چیز تیسری چیز کیا ہو گئی اللہ آپ کے پاس پریشانیاں اور مصیبتیں ہوں ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے یہ شکر کا اونچا درجہ ہے یہ شکر کا اونچا درجہ نعمتوں پر تو کوئی بھی شکر ادا کر دیتا ہے لیکن اگر نعمت نہ ہو کوئی آپ کے پاس نوکری چلی گئی یا اور کسی کو فات ہوگی یا اور کوئی پریشانی آ گئی بیماری آ گئی اللہ کا شکر ادا کیجیے بیماریوں پر مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا صبر نہیں صبر تو انسان کی مجبوری ہے یہ انسان صبر نہیں کرے گا کیا کرے گا کیا کچھ کر سکتا ہے وہ مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا وہ صبر کرنا ہی کرنا اس کو بیوی کی فات ہوگی بیٹے کی فات ہوگی شوہر کی فات ہوگی ماں باپ کی فات ہوگی کیا کر لے گا کوئی کیا مقدمہ دائر کرے گا اللہ کے دربار میں کیا دنیا والے ماں باپ کو واپس کر دیں گے نہیں کوئی واپس کر سکتا ہے اللہ نے عقل چھین لیا اور کوئی چیز چھین لی کون واپس کر سکتا کوئی واپس نہیں کر سکتا اس کو وہ تو سفر ہو ہی جاتا ہے پہلے دن نہیں ہوتا دوسرے چوتھے دن ہو جائے گا مہینہ سال گزرنے کے بعد ہو ہی جائے گا اس لیے سفر کے اندر ایک انسان پہلی بار سفر کر لے یہ نہیں کہ گزرنے کے بعد سفر کرے تو سفر انسان کو آ ہی جاتا ہے یہ اصل چیز نہیں ہے اصل یہ ہے کہ آپ پریشانی اور مصیبت میں ہوں پھر بھی آپ کی زبان سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کے حمد بیان کریں دوسروں کو دیکھیں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں یہ اصل ہے میرے بھائیوں یہی چیز ہمارے اندر کمی ہے وہ قلیل من عباد یہ شکور میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں کہ جو مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بہت کم بندے ہیں نعمتوں پر شکر ادا ہی نہیں کرتے مصیبتوں پر کون اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا آج یہ صورتحال حال ہماری ہوگی لیکن میرے بھائیوں وہی انسان ساز مند ہے وہی انسان کی زندگی سکون اطمینان سے گزرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرتا ہے پریشانی ہو تو بھی شکر ادا کرتا اللہ ابامین کا وہی ٹالنے والا کوئی دوسرا ٹال نہیں سکتا پوری دنیا کا ٹال ہو جائے آپ کی پریشانی کو ٹال سکتی ہے یہ تو ایمان ہے میرے بھائی یہ تو عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری پریشانی کو ٹال نہیں سکتا ہے عبداللہ بن عمر مناس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سر تشریف لائے انہوں نے فقر و فاقہ کا اظہار کیا کہا تمہارے پاس بیوی ہے کہا کہ ہاں بیوی ہے کہا تمہارے پاس گھر ہے کہا کہ ہاں گھر ہے تمہارے پاس کہا تو تم تو مالدار لوگوں میں سے ہو کہا کہ میرے پاس ایک عیسائی مسلم کی روایت ہے کہا میرے پاس ایک نوکر بھی ہے کہا تم تو بادشاہوں میں سے ہو نوکر بھی ہے بیوی بھی ہے گھر بھی تم بادشاہ ہو تم کون کہتا صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم کروایا تم تو بادشاہ آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے صاحب اگر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں بتاؤ کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس تمام نعمت ہو اس کے پاس کوئی پریشانی نہ ہو مالدار انسان کو بھی دیکھ لو گے اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہو کمال کسی کے لیے نہیں ہے کمال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے بس یہ نہ سمجھو کہ دنیا کی تمام نعمتیں آپ نہ سمجھو اپنے سے جو مالدار ہیں بڑے اچھے قسم کے نہیں آپ جا کر کے ان کی زندگی کو جھانک کر کے دیکھو کتنی پریشانیاں کتنی مصیبت ٹینشن دوائیں لے لے کر کے سوتے ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے بستر پر جاتے دو منٹ کے بعد نیند آ جاتی الحمد للہ اللہ کا شکر ادا کیجیے دوائیں کھاتے ہیں مال کی کمی نہیں لیکن یہ چیز نہیں کھا سکتے یہ چیز نہیں کھا سکتے مال ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے کہ مال ایسے مال صلی اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے آج مال ہمارے عذاب کا ذریعہ اور سبب بن گیا تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں جو بھی نعمت ہو چھوٹی اور بڑی نعمت ہو اور پریشانی تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس موجود ہیں اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی دنیا کی ساری دولت اکٹھا کر لو تو بھی کوئی دنیا کا ڈاکٹر آپ کو عقل نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا واپس نہیں کر سکتا کیا آپ کو عقل مند بنا دے سوج بوجھ والا بنا دے نہیں یہ سب فری میں ہم کو ملی ہے اس لیے ہمیں نعمتوں کی قدر نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو جو مجنون اور پاگل ہے جو مریض اس سے پوچھو صحت کی نعمت جو اس سے پوچھو پاؤں کی قیمت جو لولا اسے ہاتھ کی قیمت پوچھو جو انڈا اسے آنکھ کی نعمت پوچھو تب جا کر کے اندازہ ہوگا یہ ساری چیزیں ہمیں تو پیدائشی مل گئی ہے ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کیا اس لیے نعمتوں کا ہم کوئی شکر ادا نہیں کرتے اللہ سے ڈریے ہم اللہ کا ہم خوف کھائیں اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کریں اور ان تمام چیزوں کا شکر ادا کریں شکر ادا کریں گے نعمتیں برقرار رہیں گی اللہ اور دے گا اور دے گا اور نعمتوں کی اور جب شکر ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے اور یہ نہ دیکھیے کہ عذاب آئے گی کوئی پریشانی کوئی مسجد نہیں عذاب کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں اللہ کا نعمت کو چھین سکتا ہے اللہ وفات کے ذریعے سے سکون چھین کر کے کسی پریشانی میں مبتلا کر کے اور کسی پریشانی میں ڈھال کر کے یہ سب عذاب کا ذریعہ اور سبب آئیے عذاب صرف ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اوپر سے کوئی بجلی گرے گی اور سارے کلو سارے لوگ مر جائیں گے یا سیلاب آئے گا سارے لوگ مر جائیں گے یہ صرف عذاب نہیں ہوتا عذاب کی بہت ساری انور اقسام ہیں بہت سارے قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے عذاب ہمارے اوپر بھیج سکتا ہے اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کی سب کچھ دینے والا اللہ کی ذات ہے یقین پیدا کی ایمان عقیدہ یہ سب بنیاد ہے میرے بھائیوں اور اس کے بعد ہی تمام ساری باتوں کی قبولیت کے دار مدار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ ابراہین اور نہ جانے میرے بھائیوں اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دیتا تو پھر دیتا اسے ایک حدیث پڑھ کر کے بھی بات ختم کر دوں اقبا بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے سن نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کسی آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام چیزیں دیتا ہے لیکن وہ مقیم معاشی لیکن وہ شخص اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے قائم ہے تو اللہ فرما تو ہمارے بھی فرماتے ہیں فعلم سدراج یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ڈھیل ہے ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے والا ہے مچھلی کا شکار کرتے ہیں نا مچھلی کا شکار کیا ہوتا ہے چارہ ڈالتے ہیں مچھلی اپنی طرف کھینچتی اس کو ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں پھر اچانک شکار کرنے والا اس کو تیزی سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور کاٹا جا کر کے اس کے گلے کے اندر پھنس جاتا ہے وہی چیز اللہ رب اللہ کی اونچی مثال ہے اللہ کی طرف ڈھیل ہے یہ ڈھیل دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یہ یہ نہ سمجھے جس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوش نہیں اس کے لیے یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کا کی بات کرتا اللہ کے تعداد میں صرف کرتا ہے تو اللہ کا فضل اور نعمت ہے اس کے لیے بھلائی اور خیر ہے اللہ نے مال کو خیر قرار دیا فضل کا ہے لیکن اگر اللہ کی نافرمانی بھی استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا کی پکڑ بہت سے پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے پریشانیوں میں بھی اللہ البراہین ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے سنت پر قائم رکھے ہر طرح کی شرک خلافات سے ہر طرح کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ فرقان عدیم و نافا کو ملا ذکر حکیم جواد ملک پر و